کسی شخص کو جب وہ عیسائی بناتے وقت کسی شخص کو عیسائی بناتے وقت اور اسے غسل دیا کرتے تھے اور وہ غسل جس پانی سے دیا کرتے تھے وہ پانی رنگا ہوا پانی ہوتا تھا اور ان کا یہ عقیدہ تھا یہ الزام تھا یہ گمان تھا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہم اس کو غسل دیتے اور وہ بھی رنگے ہوئے پانی میں تو ان کا یہ گمان تھا کہ اس طرح جو ہے نا عیسائی مذہب کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے یعنی اسی رنگے ہوئے پانے سے اس کو غسل دینا ان کا یہ گمان تھا کہ اس طرح کرنے سے عیسائی مذہب کی جو رنگ ہے اور یہ جو ان کا رواج تھا یہ جو نومولود بچے ہوا کرتے تھے ان کو بھی دیا جاتا تھا ان کو بھی اس طرح کیا جاتا تھا اور کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ گار ہوتا ہے اور جب تک یہ رسم یہ رواج یعنی کرے گا تو گار ہی رہتا ہے تو اس وجہ سے وہ نومولود بچوں کو بھی کیا کرتے تھے اور یہ جو جب جب تک تک جو بھی بچہ ہو جب تک اس طرح اس کو نہیں نہاتے غسل نہیں دیتے تو مسیح کی یسوع مسیح کے کفارے کا حق دار نہیں ہوتا ان کے بقول تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ جو سبغت اللہ قرآن کریم نے کا جو ارشاد ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی اس عقیدے اس گمان اس اسلام باطل جو کہ جس کا سروکار نہیں ہے ذرا برابر بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کا کوئی بھی حقیقت نہیں ہے تو اگر رنگ چڑھانا ہی ہے تو اللہ کا رنگ چڑھا لینا چاہیے جو کہ توحید خالص یعنی مسلمان ہو کر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تو اس آیت میں جو ہے نا عیسائیوں کے اس رواج یا رسم کی ترتیب فرمائیے اللہ تعالیٰ نے اب آتے اس کریمہ کی پھر ترجمہ کرتے ہیں ترجمہ کی بات پیشی صبغت اللہ اے مسلمانوں کے حدوں کے صبغت اللہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے ومن احسن من اللہ صبغا اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھا ہے ومن احسن من اللہ سبغا اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے ونحن عابدون اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں سبغت اللہ سبغت اللہ یعنی اللہ کا رنگ ہم نے ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے مصدر مؤكد لآمنا ونسبه فعل مقدر اي سبغنا الله کہ یہ مصدر مؤکد ہے سبغت اللہ مصدر ہے اور یہ تاکید ہے لآمنا آمنا فعل کے لیے ہے اور یہ منصوب تو ہے نسب ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں ونسبه بفعل مقدر بفعل مقدر کی وجہ سے یہ کیا ہے سبغنا سبغتا سبغنا اللہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنا رنگ ہم پر چڑھایا ہے والمراد بها دینه الذي فطر الناس عليه بظهور اثره على صاحبه فالسبق في السوف والمراد بها اور اس سے مراد دینه الذي او دین ہے فطر الناس علیہ جس پر لوگوں کی فطرت ہے بظهور اثره اس کے اثر کے ظاہر ہونے سے اس کے اثر کے ظاہر ہونے سے ظہور اثر ہی علا صاحب ہی اثر خالصہ ہوئے مطلب یہ ہے کہ دین جو کہ ایک فطری فطرت کے مطابق ہے یعنی سبا اللہ اس کے مراد کیا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اثر و اللہ یا اللہ تعالیٰ کا رنگ اس کے مراد کیا ہے مقصود کیا ہے اس کے مراد جو ہے نا دین فطری ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے اللہ جی فتح پر لوگوں کی فطرتی ہے لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے لظہور اثر ہی کیونکہ اس کا اثر پر اس طرح پڑتا ہے جیسے کپڑے پر رنگ کا یعنی جس طرح کپڑے پر پر رنگ کا اثر پڑتا ہے اسی طرح جو ہے نا اس دین کا اثر زندہ پر پڑتا ہے ومن احسن من اللہ سبغا اور دوسرا کون ہے ومن کوئی نہیں ہے احسن من اللہ سبغا جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ کے رنگ سے بہتر ہو احسن من اللہ سبغتن جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ کے رنگ سے بہتر ہو یہ اس کی ترکیبیں اثر بتا رہا ہے کہ سبغتن یہ منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ترکیب میں تمیز بن رہا ہے اور ہم اس کی بندگی اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں اگلی جو ایسی پڑھتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کی تشریح پڑھتے ہیں اللہ کہہ دیجیے کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو اتحاجوننا فی اللہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو وہ ربنا وربکم و حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پرورزی ولنا ولا ولکم اعمالکم یہ وہ بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے اور تمہارے عمل تمہارے لیے ونحن له مخلصون اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے سید کی کی تشریح طرف قال اليهود للمسلمين یہود نے کہا مسلمانوں کو نحن اہل الكتاب الاول ہم پہلے اہل کتاب ہے اقدم اور ہمارا قبلہ قدیم ہے ولم يكن الانبياء من العرب اور عرب میں سے انبیاء نہیں ہے كان محمد نبيا اگر محبت اگر محمد واقعی نبی ہوتے لکانا منا تو یہ ہم ہی میں سے ہوتا جب ہم میں سے نہیں ہے تو یہ کہ نعوذ نوز نبی بھی نہیں ہے فنزلہ تو گویا کہ یہود نے مسلمانوں کو کہا تھا کہ چونکہ ہم اہل کتاب پہلے ہی سے ہم اہل کتاب ہے اور ہمارا بھی قدیم ہے اور جتنے بھی ابھی تک انبیاء آئے ہیں اور سارے بنو اسرائیل میں آئے ہیں عرب میں ابھی تک کوئی نبی پیغمبر نہیں آیا تو جو آپ کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نبی ہے تو چونکہ ہم اصل اہل کتاب ہے اور ہمارا بھی قدیم ہے اور ابھی تک جتنے انبیاء آتے رہے ہو ہم ہی سے آئے تو اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تم پیروی کرتے ہو یا جس کا تم اپنے غبر مانتے ہو رہنما مانتے ہو تو یہ بھی ہم میں سے ہوتا ہے جب یہ ہم میں سے نہیں ہے تو یہ گویا کہ یہ نبی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تردید کے لیے جو ہے نا یہ نازل فرمایا یہ ایسی کریمہ نازل فرمائی کی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی قدیم ہے اور جیسے انبیاء آئے یا ہم میں آئے تو سب کو اسی طرح ہونا چاہیے حالانکہ یہ تو اللہ ہی کی طرف سے جو ہے نا کسی کو نوت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو وہ دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اور جس کو نہیں دینا چاہتے وہ نہیں دیتے اس لیے بندوق کی کوئی کوشش سے یا جدوجہد سے یا ان کے محنت سے کا دخل نہیں ہوا کرتا کہہ دیجیے لہم ان کو یعنی ان یہود کو کہ تم ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہو فی اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی کے ساتھ تم ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو تو اچھا، یعنی تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو یا حجت کرتے ہو تو خاص مقاصمہ کرتے ہو لڑائی کرتے ہو فی اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں نبی نبی نبی من العرب کہ کہ کہ کو مت... عربی عرب میں سے نبی کو انتخاب کیا ہے عرب میں سے اللہ تعالیٰ نے عرب میں سے بنو اسماعیل میں سے نبی کو مختار کیا ہے مختار کیا ہے وہ رب نا رب اور حال یہ ہے کہ حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے جب وہ دونوں کا پروردگار ہے فلاح ایستفیہ من میرا ہی معیشت تو اس کے لیے یہ مناسب ہے اس کے لیے یہ جائز ہے جس کا وہ انتخاب یعنی اس کے لیے یہ حق ہے کہ جس کا وہ انتخاب کرنا چاہتے ہیں وہ کر لے اور جس کو نہیں کرنا چاہتا ہے نہ کرے فلاح اور اس کے لیے مناسب ہے جائز ہے صحیح ہے ایستفیہ کہ منتخب کر دے میں اپنے بندوں میں سے میں یشاؤں جس کو چاہے یعنی نبوت اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے دے اور جس کو چاہے نہ دے ولنا اعمالنا اور ہمارے لیے ہمارے ہی اعمال ہے نجاز بہا ہمیں ان کا بدلہ دیا جائے گا یعنی ہمارے اعمال کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے بہا تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا فلاح فی کون ایسی ہمارے به اکرام سجا جو نے ہاں تمہارے عمال کا بدلہ دیا جائے گا فلاح بدو اکرام تو یہ دور نہیں ہے کہ ہمارے امال میں جو ہے نا وہ اکرام کے باعث ہوئے جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے اکرام کے باعث چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ظاہر سی بات اچھے امال کریں گے تو اچھے امال کرنے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں جو ہے نا جنت دیتے ہیں اور تم لوگ جو کہ کافر ہو یہود ہو تو تمہارا بدلہ بھی دیا جائے گا عذاب کی صورت میں اور عذاب جو لوگ دنیا میں کافر رہتے یا گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بطور سزا کے جو ہے نا ان کو دوزخ دیں گے ونحن ونحن لہو لہو مخلصون مخلصون اور ہم اسی کی طرف اور ہم اسی کی طرف یعنی اللہ کے خوش ندی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا ہوا ہے لہو مخلصون اور ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے مخلص کیا ہوا ہے یعنی ان کے لیے خاص کیا ہوا ہے الدین والعمل دونکم فنحن اولا بالاستفاء والحمد للانکار والجمل الثلاث احوال کہہ رہا ہے کہ دین کے یعنی دین کے معاملے میں اور عمل کے معاملے میں دونکم تم, تم نے نہیں یعنی ہم دین بھی جو اللہ تعالیٰ کا دین ہم نے ان پر عمل کیا ہے اور جو ہمارے اس پر بھی ہم مسلمان عمل کرتے ہیں کی تم اس طرح نہیں کرتے ہو تو اگر یہ بات ہو جائے تو ہم تو آپ کی نسبت زیادہ منتخب ہونے کے مستحق ہے فنحن اولا بالاستفاء تو ہم زیادہ مستحق ہے منتخب ہونے کے لیے زیادہ بہتر ہے منتخب ہونے کے لیے ولحمد انکار کہ اس میں جو حمزہ ہے وہ انکار کے لیے ہے ولجمل الصلاح اخوال یہ جو تینوں کے تینوں جملے ہیں یہ اخوال ہے یعنی ترکیب میں جو ہے یہ حال بنتے ہیں یہ جو تینوں جملے جو ہے یہ ترکیب میں حال بنتے ہیں وہ ربنا و ربکم پہلا اولنا امارکم اور نمبر تین ونحن لہو مخلصون یہ جو پچھلے تین جملے گزرے ہیں یہ تینوں کی نے جو ہے نا یہ ترکیبی اثر جو ہے نا ان کا حال کا ہے اب ہم تقولون کریم ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و و یعقوب آم تو کورونا بلا کیا تم یہ کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل کہ ابراہیم اسماعیل و اسحاق اسحاق و یعقوب یعقوب و اور ان کی اولادیں کان نصارا یہودی یا نصرانی تھی یہودی یا نصرانی تھی قل کہہ دیجئے اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہو انتم اللہ کیا تم زیادہ جانتے ہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اس شخص سے اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے من كتم شهادة عنده من الله جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو اللہ بغافل عما تعبرون اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو یہود اور یہ جو نسارا ہے ان پر بھی اس یہ حقیقت جو ہے نا یہ منتشف ہے اور حقیقت کا ادراک ہے اس حقیقت کا ان کو پتہ ہے کہ یہ جو انبیاء کرام ہے یہ جو جتنے بھی انبیاء کرام ہے اور جو بھی نبی آیا ہے تو اس نبی نے اپنے امتیوں کو جو ہے نا خالص توحید کا درج دیا ہے شروع سے لے کر آخر تک اور یہ جو بے بنیاد ان کے عقیدے ہے ان کا انبیاء کرام سے کوئی سرکار کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا اور تیسری بات یہ کہ ان کی جو کتابیں ہیں یعنی میں انجیل میں زبور وغیرہ میں ان کے کتابوں میں بھی جو ہے نا یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے یہ حقیقت واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ کہ اور یہ بات بھی ہے اور کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جو ہے نا وہ آخری نبی ہوں گے اور آخری امت اس کی امت ہوگی اور رسول اللہ علیہ وسلم کے صفات نشانیاں اور بشارتیں بھی اس میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ہے جو کہ شہادت کا درجہ رکھتی ہے مگر باوجود علم ہونے کے باوجود جاننے کے باوجود ان پر مسلح ہونے کے جو ہے نا ان کو چھپائے بیٹھے رہتے ہیں اب آتے سید کی تشریح کی طرف ومن ام بل ام بل ام بل تقولون یا یقولون بلیائی بتائی کرا یہ یا کے ساتھ ہوگا تو غیر کا کیا ہوگا اچھا کے ساتھ ہوگا تو مخاطب کا کیا ہوگا پہلے دونوں طرف پڑا گیا ہے یا قولونا اور تقولونا بل تقولونا بلکہ تم کہتے ہو ان ابراہیم بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب الاسباط اور ان کے اولاد فانو ہودن اور نسوارا یہ تھے یہودی یا نسارا قل اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگ ان یہود کو انتم اعلی ام اللہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ یعنی ان چیزوں کا پتہ تمہیں زیادہ ہوگا یا اللہ کو زیادہ ہوگا اے اللہ اعلم وقد برا منهما ابراہیم بقوله ما كان ابراہیم و یہودیا ولا نصرانیا والمذکورون معه تبع لهم کہہ رہا کہ اے اللہ یعنی اللہ تعالی عالم اللہ تعالی زیادہ جاننے والا ہے اور وقت برا اور تحقیق بری ہے ان دونوں سے ابراہیم بقول ہی اس قول سے کہ کانا ابراہیم یہودی یہ جو کہتے ہیں کہ وہ یہودی اور نسلانی تھے تو حضرت ابراہیم السلام کے دوبارہ میں سراہن ہے کہ یہودی تھے تھے ماکانہ ابراہیم یہودی ابراہیم علیہ السلام نے مسکرون و السلام اللہ پھر حضرت ابراہیم کے علاوہ جو بستیا کا ذکر کیا گیا ہے اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی جو اولاد ہے یہ ان کے تابع ہو کر جو ہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے چونکہ یعنی یہ بھی اس کی تابع ہے اس وجہ سے ومن ازلم ممن قتم اور اس سے بڑا ظالم اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا ممن قتم جو چھپاتا ہے جو چھپاتا ہے اخوا الناس لوگوں سے چھپاتا ہے شہادت عندہ شہادت مانا شہادت گواہی عندہ جو اس کی پاس ہے کائنت من اللہ جو اس کی پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے الا احد ازلم منه یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہوگا وہم الیہود اور وہ کون ہے یہود ہے ختم شہادت اللہ فی التوراتی لابراہیم بالحنفیہ انہوں نے تورات میں اللہ کی گواہی کو شہادت کو جو ہے چھپا دیا ابراہیم کے لیے حنفیت کا وَمَا اللہ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالی اور اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے وم اللہ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل بے خبر اما جو کچھ تم کرتے ہو تحجر اللہ یہ ان کے لیے تحجر ہے یعنی ڈرانا ہے ان کو یعنی جو جو کچھ تم کرتے ہو اور جن چیزوں کو تم چھپاتے ہو اور پھر باتیں بناتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کو ان سب کا علم ہے ان سب کا فتح ہے اگلی آیت کریمہ تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون تلك امه بہرحال او ایک امت تھی بہرحال او ایک امت تھی قد خلت جو گزر گئی لها ما كسبت ولكم ما كسبتم جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے یعنی جو امال انہوں نے کیے ان کے لیے اور جو تم نے کیے وہ تمہارے لیے ہوں گے اولا ارون عما خان اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے تلک کا او امت تھی تلک امت او ایک امت تھی قد غلط جو گزر گئی لہا ما کسبت ولکو ما کسبتم ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کمایا او ان کا ہے ولکم ما کسبتم اور جو کچھ تم نے کمایا او تمہارا ہے ولا تسالون عما كانوا يعملون اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے تقاضا میں کہہ رہا ہے یہ جو ہے کلمہ یہ پہلے بھی گزر گیا ہے سيقول السفعاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے پہلے جو ہے نا ٹوٹل قرآن کریم کے تیس پارے ہے اور یہاں پر جو ہے نا قرآن کریم کا ایک پارا مکمل ہو گیا پورا ہو گیا اب یہاں سے جو ہے نا دوسرا پارا شروع ہو رہا ہے تو جس طرح کے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہود جو ہے نا اور دوسری جو عرب وغیرہ تھے تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے پھر یہود کے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلی چاہت تھی دلی محبت تھی وہ بیت اللہ کی طرف پڑھنے کا تھا تو اس آیت کریمہ میں جو ہے نا وہ ان کا تذکرہ ہے ان آیت کریمہ میں ان کا تذکرہ ہے کہ اور ان کا جو گما تھا یا جان تھا کہ یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے یا اس طرح کیوں کیا جاتا ہے تو اس کی تفصیل ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی جہاد ہو جو بھی جہاد اس طرح کے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ کسی جہاد کا بذات خود جو ہے نا اس میں اپنی ذات کی وجہ سے تقدس نہیں آتا احترام نہیں آتا عزت نہیں آتی بلکہ جو بھی جہاد ہو جو بھی طرف ہو اور اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس میں عزت آتی ہے اس میں تقدس آتا ہے اس میں احترام آتا ہے تو یہ اگر حضرت رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو بھی اللہ ہی کے حکم سے پڑھ رہے تھے اور اب جب تحویل قبلہ ہوا یعنی قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ ہوا تو یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے تو نہ بیت اللہ اور نہ جو ہے نا بیت المقدس بذات خود مقدس نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا جا رہا تھا نسمانوں کو قبل اول ہے پھر اس کو تبدیل کیا گیا بیت اللہ کی طرف نماز نمازیں پڑھی جا رہی ہے تو یہ اللہ کا یہ جو حکم ہے اس حکم کی وجہ سے اس میں تقدیس آیا ہے اس میں احترام آیا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ آیا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو عید کریمہ ہے اس بھی ہم پڑھیں گے امام بخاری اللہ نے اس کریمہ کے بارے میں جو ہے نا حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تقریباً سولہ یا سترہ بعض روایت میں سولہ تذکر ہے اور بعد میں سترہ کا ہے سولہ یا سترہ مہینے تک جو ہے نا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی جو رغبت تھی دلی جو چاہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اپنے ابائی قبلہ بیت اللہ کی طرف رہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت کریمہ ہے ابھی پڑھیں گے اگلی آیت میں قد نرا وجہ کا سسما یہ نازل فرمائیے تو یہاں سے جو ہے نا قبلے کی تبدیلی اور اس سے جو پیدا ہونے والے مسائل ہے ان کا تفصیل سے جو ہے نا بیان شروع کیا جا رہا ہے اور اس کا پس منظر جس طرح کے پہلے بتایا گیا ہے کہ مکب کرما میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا جس پر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے تقریباً سترہ مہینے کے قریب یعنی سترہ مہینوں تک اس پر عمل ہوتا رہا اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالی کے حکم سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا اور قبلہ بیت اللہ کو قرار دیا گیا تو یہ جو تبدیل کا یہ حکم ہے یہ اگلی جو آیت کریمہ ہے تقریباً یہ جو کہا یعنی تقریباً یہ ایک سو چوالیس ایک سو چوالیس جو آئی کریمہ ہے اس میں اس کا <coughs> تذکرہ ہے تو یہ جو آئی کریمہ ہے یہ یہ بطوری فیشن یہ پیشن گوئی کر رہی ہے کہ یہود یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اس تبدیلی پر کتنا قسم اعتراضات کیے حالانکہ حقیقت حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا اللہ پر ایمان لانے والا جو ہے نا ہر شخص جو ہے نا وہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا کہ قبلہ کا پہلا قبلہ پہلا بیت اللہ ابتدا میں بیت اللہ تھا بیت مقدس ہوا اب دوبارہ جو ہے نا بیت اللہ ہوا جو ممین ہوگا جو اللہ پر ایمان لانے والا ہوگا ان کو ان سمتوں کے بدلنے سے جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا جب کی نماز پہلے جب اطلاع کی طرف نماز پڑھی جا رہی تھی تو بھی اللہ کے حکم سے اور جب سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف پڑھی جا رہی تھی وہ بھی اللہ کے حکم سے اب جب دوبارہ بیت اللہ کی طرف پڑھی جا رہی ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے تو سن کے بدلنے سے جو ہے نا جو خالص مومن ہوتے ہیں خالص مسلمان ہوتے ہیں ان سن کے بدلنے سے جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس طرح مطلب بھی نہیں ہے کہ جب پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس طرف کہا تھا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس طرف ہے اور اب جو ہے بیت اللہ طرف کہا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرف ہے تو اللہ تعالیٰ کا کسی جہت کے ساتھ مختص ہونا یا خاص ہونا یہ اس سے لازم نہیں آتا بلکہ جو بھی طرف ہو جو بھی جہت ہو اللہ تعالیٰ اگر اس کا حکم فرماتے ہیں تو وہ معتبر ہوگا اور اسی کا اعتبار ہوگا اور اسی ہی کی طرف جو ہے نا نماز پڑھی جائے گی اور جو اگلی اگلے فکر میں خل اللہ المغرب تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر طرف ہر سب اور ہر جگہ موجود ہے خواہ مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو یا جنوب ہو تو یہ جو جتنی بھی ہیں جتنی بھی اطراف ہے یہ سارے اطراف یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے لیکن پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ پھر تمام مسلمانوں کے ایک جگہ کی طرف رخ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا تو اس میں مسئلہ یہ ہے مسئلہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے وقت جو ہے نا تمام تمام مسلمانوں کو جو ہے نا کوئی ایک مقررہ مقرر کیا جائے اور یہ جو یہ جہاد ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی حکمت کے ساتھ وہ مقرر فرماتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ او سمت یا او طرف بذات خود مقدس یا مقصود ہے او بذات خود مقدس یا مقصود نہیں ہوا کرتا اس میں جو تقدس ہے وہ اللہ کے حکم کے وجہ سے ہوتا ہے جس طرح کہ میرے بتایا گیا ہے اس میں جو اس کا جو تقدیر ہے احترام ہے عظمت ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے اور یہ اللہ کو اختیار ہے کہ جس چین کو جو ہے نا وہ حکم فرمانا چاہے وہ فرما سکتے ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے جو ہے نا یہ لازم ہے بلکہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بھی چیز کا حکم دے اسی پر جو ہے نا مین عال جس طرح حکم دیا گیا ہے اس پر اسی طرح عمل کیا جائے یہ بیان, یہ بیان کیا گیا اب اس کا ترجمہ پڑتا ہے دو منٹ باقی ہے سیخول صفحا اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے سیخول صفحا اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے سیخول صفحا میں انا اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے ما واللہ ان قبلتی ہم اللتی کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے روخ کرنے پر آمدہ پھاڑ دیا اللہ کان والے جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے یعنی پہ ابتدا تو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہی تھا پھر جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ ہی کی حکم سے سترہ یا سولہ مہینے بیت المقدس کی نماز پڑھی گئی تو اس پر اعتراض کر رہے تھے قل للہ المشرق والمغرب آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہے یہ اثرات مستقیم اور جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کر دیتا ہے آیت کی تشریح بے اوقوف لوگ بے وقوف لوگ الجہال یعنی جہیل بیوقوف لوگ لوگوں میں سے کہتے ہیں کیسے یعنی یہود اور مشکین یہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ ما ایو شیئن صرف نبی والمؤمنین کہ کس چیز نے کس چیز نے نبی اور مسلمانوں کو پھیر دیا یعنی پہلے بیت اللہ کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جا رہی تھی کس چیز نے ان کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے سے پھیر دیا بیت اللہ کی طرف ان قبلتی ہم اللہ تکان والا یا اس کی قبلے کی طرف جس کی طرف وہ رخ کر رہے تھے جس کی طرف وہ تھے علا استقبالها في الصلاة وهي بيت المقدس والاتيان بالتين الدعوة على الاستقبال من الأخبار بالغيب رہے کہ الاستقبال ها في الصلاة یعنی شروع میں تو یہ بیت المقدس سے نماز پڑھی جا رہی تھی الاستقبال معنی استقبال رو برو ہونا نماز میں اور وہی بیت بیت المقدس اور بیت المقدس آئے ہیں بیت المقدس سے نماز پڑھی جا رہی تھی پھر مومنین مسلمانوں کو اور نبی کو کیا ہوا کہ انہوں نے یہ چھوڑ دیا اور یہاں پہ جو سین لایا گیا ہے سیقول یہ دلالت کر رہا ہے استقبال پر میل اخبار بالغیب غیب میں غیب سے اخبار کے لیے قل للہ المشرق والمغرب آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ایل جہات ہو کل رہا فی مامر رب توجہ لا ایل جہات انشاءر اعتراض علیہ کہ تمام کے تمام جہات اطراف جو ہے نا یہ اللہ ہی کی طرف ہے تو جس طرف حکم دے اسی طرف اسی طرح تو جو کیا جائے گا رخ کیا جائے گا اس سے کوئی جلاز نہیں ہوگا یعنی میں یہ شاہ ہدایت تھے جس کو کہتے ہیں ہدایت الى صراط مستقیم طریق کی سیدھے راستے کے دین الاسلام ایومنہم انتم دل علی هذا یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ میں ہے نا آئیو آئیے بکر ہو گیا تو کل انشاءاللہ مزید کے منظر تو پڑھ لیا تو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا کل جو اگلی کریم وہاں سے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ